ولید بن جمع نے کہا ہمیں ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اقبہ والوں میں سے ایک شخص اور حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان اس طرح کا جھگڑا ہو گیا جس طرح لوگوں کے درمیان ہو جاتا ہے گفتگو کے دوران میں انہوں نے اس شخص سے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اقبہ والوں کی تعداد کتنی تھی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں نے اسے کہا جب وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں تو انہیں بتاؤ پھر حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی جواب دیتے ہوئے کہا ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وہ چودہ لوگ تھے اور اگر تم بھی ان میں شامل تھے تو وہ کل پندرہ لوگ تھے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان میں سے بارہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں تھے اور آخرت میں بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین لوگوں کا عذر قبول فرما لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے کا اعلان نہیں سنا تھا اور اس بات سے بھی بے خبر تھے کہ ان لوگوں کا ارادہ کیا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہر میں تھے آپ چل پڑے اور فرمایا پانی کم ہے اس لیے مجھ سے پہلے وہاں کوئی نہ پہنچے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ کچھ لوگ آپ سے پہلے وہاں پہنچ گئے ہیں تو آپ نے اس روز ان پر لانت کی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار سینتیس